حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے حج اور عمرے دونوں کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو بہتر